بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا عباده الذین اصطفا اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں گزشتہ کل عصر کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ کی شان میں آپ کے سامنے بات چیت ہو رہی تھی اور اسی گفتگو کے دوران آپ کے سامنے وہ حدیث بھی میں نے سنائی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے ایک ایسے شہر کے بارے میں جو شہر تمام شہروں پر غالب ہے لوگ تو اسے یسرف کہتے ہیں نام اس کا مدینہ منورہ ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی زمین میں ایسی طاقت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مدینہ کی زمین میں ایسی طاقت ہے کہ جس طریقے سے آگ کی وجہ سے لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے مدینے کی زمین man. لوگوں کے دلوں کی نجاستیں ختم ہو جاتی ہے ایسی پیاری زمین مدینہ طیبہ اور ظاہری بات ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین جنہوں نے اپنی زندگیاں مدینہ میں گزاری جنہوں نے اپنا پورا وقت مدینہ میں گزارا اور صرف مدینہ میں نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے رات و دن گزارے ایمان ان کے ساتھ حضور کی صحبت ان کے ساتھ مدینہ میں ان کا قیام دا درخت اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے دلوں کو ایسی صفائی نصیب فرمائے اور ایسے پاکیزہ دل والے بن گئے وہ صحابہ کرام کہ جس طرح ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ نے صحابہ کو وہ طاقت دی کہ وہ اپنی دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے بچو مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ایک بڑا پیارا واقعہ سناو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے اور اس زمانے میں جو امیر المؤمنین اور خلیفہ ہوا کرتے تھے وہی امامت کے فرائض انجام دیتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور بالکل ایسا ہی فجر کی نماز کا وقت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے مسجد میں داخل ہوئے ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گھر مسجد نبی کے بالکل قریب ہے وہ اپنے گھر میں سو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند میں عمر مسجد میں علی رضی اللہ تعالیٰ نو نیند میں ہے اور اسی نیند میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوں فجر کا وقت ہو گیا ہے اور میں خواب میں ہو اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبی میں موجود ہے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز شروع کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی نماز شروع ہوئی میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور وضو کر کے میں بھی مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس خواب میں دو رکعت فجر کی نماز پڑھی جب نماز ختم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے بالکل اس پوزیشن میں جیسے میں ہوں کہ قبلے کی کی طرف آپ پیٹ تھی اور لوگوں کی طرف آپ کا چہرہ تھا اور دیوار سے لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے ہوئے ہوئے ابھی تو اتنے میں ایک عورت آتی ہے اور مسجد نبی میں کھجور کی ایک ٹوکری رکھ کر چلی جاتی ہے اور کھجور کی وہ ٹوکری دراصل وہ عورت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خجور کی ٹوکری کو اپنے پاس منگوا لیا اور منگوانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے فجر کی نماز کے بعد اے میرے صحابہ خدا کی طرف سے نعمت آئی ہے آؤ اور مجھ سے ایک ایک خجور لے لو چنانچہ وہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کھڑے ہوتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقوں سے ان صحابہ کو ایک ایک کھجور دیتے رہے سب کو دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا یہ خواب بیان کرتے ہیں کہ میری بھی باری آئی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں بھی ایک کھجور دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ دل میں ایسا خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آپ نے ایک دی ٹھیک ہے مجھے تو دو دینا چاہیے میرے تو دو دو رشتے ہیں میں تو صحابی بھی ہوں اور آپ کا داماد بھی ہوں آپ کا سن اللہ ہو اس بنا پر مجھے تو دو دینا چاہیے فرماتے یہ صرف میرے دل میں آیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے دل میں سوچا مجھے تو دو ملنی چاہیے تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری کیا مجال کے میں یہ کہوں کہ مجھے دو مل جائے برحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجور ایک مل نے دل میں خیال آیا کہ مجھے دو ملتی تو اچھا ہوتا میرا تو ڈبل رشتہ ہے اور فرماتے میری آنکھ کھل گئی سوئے ہوئے تھے فرماتے میری آنکھ کھل گئی جیسے ہی آنکھ کھلی مجھے خیال آیا کہ ارے فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور میں ابھی گھر میں ہوں فرماتے جلدی جلدی میں نے وضو کیا اور میں مسجد میں جلدی جلدی پہنچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے میں جلدی جلدی مسجد میں پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے میں نماز میں شریک ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ خدا کا کیا کرنا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہے بالکل جیسے میں نے خواب میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے حضور کھڑے ہوئے تھے ایسا ہی منظر میں نے ابھی دیکھا لیکن ابھی کھڑے ہوئے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قبلے کی طرف خوش تھے اور دیوار کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں اور ایسا ہی ہوا کہ ایک عورت آئی اور کھجور کی ٹوکری رکھ کر چلی گئی حضرت علی رضی اللہ مطالعہ بیان کرتے ہیں کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کے لیے آیا ہے آؤ میرے پاس آؤ میں سب کو ایک ایک دے دیتا ہوں اور اب ٹوکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور انہوں نے کھجور نکالا اور نکال کر دینا شروع کیا ایک صحابی آئے دوسرے آئے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کھجور دے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نمبر آیا جب میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ میں بھی ایک ہی کھجور دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی کھجور دی تھی اور دل میں یہ خیال آیا تھا کہ مجھے دو ملتی لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے میری بولنے کی ہمت نہیں ہوئی لیکن عمر تو میرے دوست تھے عمر تو میرے ساتھی تھے جب مجھے ایک کھجور دی تو میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المؤمنین مجھے ایک ہی کھجور آپ نے دی اگر دو دے دیتے تو کیا بگڑ جاتا میں نے مزاق میں دوستی میں کہا امیر المؤمنین آپ نے ایک ہی کھجور دی اگر دو دے دیتے تو کیا بگڑ جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا کہ علی دو کیا میں دو سے زیادہ بھی تمہیں دے دیتا علی دو کیا میں دو سے زیادہ بھی تمہیں دے دیتا لیکن اگر سرکار نے تمہیں ایک کھجور دی تھی تو عمر کی مجال نہیں ہے کہ وہ تمہیں دو دو کھجور دے حضرت عمر فرماتے کہ اگر اللہ کے نبی نے تمہیں خواب میں ایک کھجور دی ہے تو کی کیا مجال کہ وہ تمہیں دو کھجور دے دے یہ اللہ والوں کی شان ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی کبھی ایسا دل بھی نصیب کرتا ہے کہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں اللہ تعالی ان صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے یہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علی مجمعین ہمارے لئے میار حق ہے خود اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم بیائی کم اقتدائتم اقتدائتم کہ میرے صحابہ تو شائننگ سٹارٹ کارز کی طرح ہے تم جس کو فالو کرو گے تمہیں تمہارا ڈیسٹینیشن مل جائے گا اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ اکرام سے سچی محبت نصیب فرمائے اور انہی صحابہ کے طریقے پر اپنی زندگیاں گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین میرے بھائیو ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مولانا اسماعیل صدات صاحب کے والد صاحب محمد بھائی آکو جی صدات جو انڈیا میں تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے انہا للہ و انہا الہی جی اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور میری ماں و بہنوں سے ایک مرتبہ پھر میں اعلان کر دو کہ رمضان المبارک کا فرسٹ لیڈی سپیشل پروگرام آج ہماری مسجد میں دوپہر کو ڈھائی بجے سے ساڑھے تین بجے تک ہے ہماری تمام ماں و بہنوں سے شرکت کی درخواست ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نت